تو بعد اس لیے مجرم لیگ بنی ہے نا مالی میں چل دو شریعت بن گئی دو رسول دو شریف اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسٹر جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اور اے دی شریعت

دستوری یہ دست ات ر ایک دوسرے نو اسی مسلمان سارے ساری ایک گل بات آپ بھی مرے گا اسی مران گے مرن گے سارے اندر شہید ہونگے مرزائی کافر اسی رل کے کہنے اسی کافر نہیں سارے کوئی کافر نہیں مرزائی کافر اسی رل کے کہنے اے مسلمان لانت جو ہے ایک ایسی عجیب شرح ہے جو مسٹر جنا کول جانے ہو شریعت جانے ہو تو سارے ایک دوسرے مسلمان کہنے لگ پہ ہزور کی شریعت جانے ہو تو سارے آدھے کافر ہو کافر ایسا جواب چاہیے سارے کو سارے موڈیا کو بھی دستور تھی سارے ایک مسلمان قرار پانے گے صرف کافر یہود ہندو عیسائی یہود نسارا مرزائی جنہوں آدھے انیس سو پاکستان تو تین سال بن تین سال تو بعد پاکستان بننے سے جنوری دی کراچی اندر سارا اجلاس ہوا اس اجلاس نو سدن والا جو بندی سی احتشام صاحب اجلاسان جی سن گئے نہیں گئے ہونے نہیں گئے ہونے جیڑے دلانت پہ تو شریک ہو یہ نہیں کہہ سکتے سارے گئے کوئی شریک ہونے نے کئی بھی انہوں نے مہندگی کی ہونی کئی بھی نمائندگی ہونی کئی مخالف ہونے کئی مخالف ہونے جو مولا سرکار مخالف اور جڑا تحریک کے ختم نبوت دا دور سی کاظمی بے ایمان منافق جڑا ہے یہ صدر بنیا سی مولا سردار احمد صاحب فرمایا سی کہ ایک کی تک دی ہے کہ وچ مرتا درلا کے تے ایک نو کافر کران دے پھر دے واسطے پہ جائے پتا جی اس گل یار تذکرہ محتض اعظم پاکستان کتاب دیکھو لیا ہو تذکرہ محتض اعظم پاکستان دیکھو اینک لیا اخیر کازمی ساری جمع یہ کالا ملیا اعتراف کیتا کہ وہ مولانا سردار احمد صاحب کا موقف سی لعنت لیکن یہ کازمی کازمی دے دے براہ راست پھٹ دی دی انہوں نے پترہ سی نا او پتو بیمان امریکہ دا ایجنٹ سی سی اگے دے صدر بنا مراد مردودہ الحق المبین لکھنا ہے بھی دیوبندی مرتاد نے کازمی واڈا پہ لکھتا ہے دیوبندی کون نے اچھا، نے تو پھر انہاں نال اتحاد کر کے تے مرزائیاں نو کافر قرار دیوانا دا مطلب اے مسلمان کیسے کہانی کیڑی جلد لیا نمبر دوسری لیا یہ ہوئی ہے اینک لئیم سی فٹکار میں لکھا کیا دیکھ لو مجل عمل میں چونکہ سنی علماء بھی تھے سنی عوام تاریخ میں سرفروشانہ کردار ادا کر رہے تھے مگر ان کا اشتراک جو بندیوں وہ شیوں وغیرہ سے تھا علماء حق کے فتوا کے مطابق جس طرح مرزائی ختم نبوت کا انکار کرتے تھوڑا ہو چکے ہیں اسی طرح یہاں خدا و مصطفیٰ کا ارتقاب کرنے والے دیگر فرقے بھی دار اسلام سے خارج قرار پا چکے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ سر مرزائیوں سے بیداری کا اعلان کیا جائے دیگر فرقے بھی تو اسی سلوک کے مستحق ہیں اس موقف کے اختیار کرنے پر حضرت شیخ الدین عامہ اور آپ کے متوسرین کو وقتی طور پر رائے عامہ کی مخالفت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاریخ خدمت کے دوران آپ کی علمی خدمات اور کردار کا جائزہ لینے کے لیے آپ ہی کی ایک طویل دار پیش کی جاتی ہے جس میں آپ کے کردار الگ مجلس عمل سے الگ رہنے کے محرکات اور آخر آپ کی ثابت عید کہ آپ مولانا محدود صاحب پاکستان نے اپنی تحریر ہے دیکھتے پہ دور حاضر میں یہ چاند روز عجیب گزرے اپنی زندگی کی تاریخ میں ایسے دن گزارنے کا پہلا اتفاق تھا نہ اٹھتے چین نہ بیٹھتے چین نہ بولتے چین نہ چپ رہتے چین کہیں تو کیا کہیں تو کیا کہیں چپ رہا جائے تو کیوں کر امام علیہ سنت مجھے دین و ملتعالیٰ حضرت عظیم برکت کی فیض سے چین ملا ان کے بیان فرمودہ طریقے پر قائم رہنے سے تسکین ہوئی خلافت کمیٹی جاندویت کے دور اور ندوہ کی نشو و نما کے زمانے میں سیدنا اعلیٰ حضرت قدرت العزیز کا جو لاہ عمل رہا اس پر استقامت سے انہی کے صدقہ سے باعث سے قرار و سکون ہوا فقیر تقریباً نو ماہ سے متبادل فقیر و تحریر میں جمعہ کے خطبات و اجلاس میں بغیر خوف لعمت علائم یہ بیان کرتا رہا کہ بد مضبوط بیدون بہادی دیوبندی غیر مقلد شیعوں رافضی مودودی تبلیغ جماعت والوں مرزائیوں قاضیوں سے میل جول سلام کلام شرن منع اور نجائز ہے مجلس عمل میں چونکہ دین کے دشمن ملک کے دشمن غدار لوگ بھی شامل ہیں لہٰذا فقیر اس میں شامل نہیں رہے حکومت سے مطالبات تو وہ مطالبات کرنا جائز صحیح ہے چنانچہ ہماری طرف سے بھی وہ مطالبات کیے گئے مگر ملک میں امن احمد خطر میں ڈالنا عام مسلمانوں کے بات ایمانی کو غلط طریقے سے استعمال کرنا لوٹ لوٹو غدر کی صورت نکالنا شرم میں ہر درست نہیں صحیح کہہ رہے ہیں جی، جی، لائن پور میں بارہا تقریبا میں اپنے مسئلہ کو حاضر کیا لاہور کے جلسہ جلسہ جلسہ گڑی شو میں اور کراچی جلسہ اور اور سے مبارک حضرت قدس میں بھی اور مقامات میں بھی اپنا مسئلہ کا سنت واضح کیا کھلے اور صاف لفظ واضح کیا یہاں پر مجلس عمل بعض مذہب نے جلسہ ہم یہ اللہ نے بیان کیا کہ اگر سردار احمد ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم سب اس کو اپنا امام بناتے ہیں اور سب جو بندی مسلم موجود تبلیغ والے اس کے پیچھے لگنے کو تیار ہے اللہ احمد اور مشرق کے پیچھے لگنا چاہیے وہ ہمارے امام اور ہم ان کے مختصی بلکہ مجلس عمل کے ذمہ دار ایک وقت دے کر فقیر کے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سارے شہر لال پور کا صدر اور امیر امام بناتے ہیں شاید آپ سارے شہر لال پور والوں کے امیر و امام بن جائیں مگر فقیر ان سے کہا کہ عمارت کی حرف ہے نہ صدر امام بننے کا لال جو بندی بہادی کے پیشواؤں نے جو شان بشان اصلم شان صاحب اکرم علم اخبار بشان گاندھی دین کے خلاف سری گستاخی باتیں لکھی ہیں ان عبارتوں سے جو بندی بہادی تو لیں تو امامت تو امامت فقیر کو ان کا مختصی بننے کو تیار ہے اور اسی طرح جتنے گمراہ بے دین فرقے مجلس میں مجلس عمل داخل ہیں جب تک وہ گمراہی بے دین سے توبہ نہ کریں فقیر ان کے ساتھ ملنے کو ہرگز تیار نہیں وقت نے کہا کہ ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں دعوت قبول کریں فقیر نے کہا تمہاری دعوت اس سال کو قبول ہے کہ تم لوگ ان عبارتوں سے توبہ کرو جو تمہارے بڑوں نشان ہے انہوں نے نشان کے ساتھ نشان بزرگان دین کے خلاف لکھی ہیں آپ لوگ توبہ کر لو میں دعوت قبول کر دوں انہوں نے توبہ نہیں کی لالا فقیر دعوت قبول نہیں کی اور میں نے جمعہ میں اعلان یہ مطالبہ کیا کہ ہو جو بندی ہو تمہارے مولویوں نے اپنے جلسہ میں اللہ نے مجھ پر اور پر کے فتح دیے اور آج مجھ کو اپنا امام بناتے ہو تمہارا دین کیا ہے اللہ خبی اللہ دیکھ اے ایمان والا بندے نے کہ جہاں سامنے پہنے لانتی ساڈا دین اجازت نہیں دینا تیرے تیرے امام بنانے کی اور وہ کتے کا پتر کا کیسا دن وہ کہنا میں تیرا مفت نہیں بننا یار سمجھ لگی گل جی معلوم ہوا ان کا مذہب بھی ہے اور ایمان بھی ہے جس کی بنا پر اس کے پابند ہو رہے ہیں ان کا نہ مذہب ہے نہ امام ہے ایمان ہے اس وجہ سے کتے کے بچے شوتر بے مار بے لگام کوڑے نے جدھر مرضی وہ جی تھی بن جاؤ ابھی میرا نے پیچھے دے بچی رام دے اگر تمہارا دین مذہب ہے تو پھر مشرق کو پیشوا کے مناتے ہو رام دادے ادھر مشرق کہتے ہو ادھر کہتے ہو پیشوا بڑھو ادھر مشرق کے ساتھ اتحاد کرتے ہو یہ کیا حرامی مذہب ہے یہ ہے جی تذکرہ محدث اعظم پاکستان جلال الدین قادری کی لکھی راہل قرآن والا ساتھی جل دو سفا نمبر ہاں، ستہتر اٹھتر اچھا اچھا مجھ کو بھی تمہارا اعتبار نہیں ٹھیک فرمایا مولانا ابو الحسن صاحب نے اس فتوا کی تصدیق کیا کہ دیوبندی شاہ صاحب میں گستا ختم ختم نبوت کے منکر کافر مرتاد ہیں ابو الحسن ابو البرکات دمائی اور دیوبندی ہو تم نے ان کو اپنا صدر بنایا ہے اور تمہارے عقیدے میں مولانا ابو الحسن کافر مشرق کیونکہ وہ حضور نبی علیہ یار یہی باتیں ہم کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں مولانا سردار احمد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ہم یہی کرتے ہیں مولانا سردار احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ ابو الحسنات کے فتوے میں تم کافر مرتب ہو اور ابو الحسنات صاحب تمہارے فتوے میں مشرق ہے لانتی ہو تم نے اس کو پیشوا بنا دی اور وہ تمہارا پیشوا بنے ہو یہ عجیب مسئلہ ہے وہ ادھر مرتب کہتے ہو پیشوا بڑھاتے مختلف بناتے ہیں اور تم کافر مشرق کہتے ہو پھر پیشوا بناتے ہو جی کیونکہ وہ حضور نبی علیہ السلام کو حاضر حاضر جانتے ہیں کلی بھی مانتے ہیں نے میری اس بات کا کوئی جواب نہ دیا کسی کو آج تک جواب دینے کی ضرورت نہیں ہاں، تو ٹھیک ہے چلو کسی سے جواب لے لو بھائی حرامی اور تاریخ کے نبوت میں تم نے بریلوی مشرق کو کیسے پیشوا بنایا مسلمان سمجھ کر بنایا کہ کافر اگر مسلمان سمجھ کر بنایا کیا تو اس کا مطلب ہے بریلوی مسلمان اگر کافر سمجھ کر بنایا جی؟ تو پھر کافر تمہارا پیشوا تھا تو کافروں کے مقتدی تو بڑے کافر چاہا کھنڈا مسٹر جناب شریعت نے نہیں منیا جائے سارے لانتی بے مان گرتا کر کے چڑھ دے جب دیو مندر آبادی جواب سے حاضر آئے تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق چھوٹے پروپیگنڈے کرنے شروع کیے شاہ رخ لاپال کے واپس ایک ذمہ دار وہابی نے مجمع کے سامنے مجھے ہو وغیرہ لانے کہا کہ ہمارا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے <laughs> بس حقیقت کوئی کوئی کرتے بندے کمال اچھی کی

صرف ڈھونگ رچا ہے یہاں جب مجرے سے عمل والوں نے جل سے جلوس کے سلسلے شروع کیے اور فقیر کے متعلق بے دین انہوں نے غلط طور پر گنڈے کیے تو بے دین تو دشمن تھے ہی ہاں۔ اپنے بھی ان کے اثر میں آ کر مخالف ہو گئے ہاں، ہاں۔ جو ساٹھے میں بیٹھے نہیں جی، حتیٰ کے سوائے چاند گنتی کے افراد کے سارا شہر مخالف ہو گیا اس کا مطلب ہے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ہاں، کر دیں تقریباً ایک ماہ تک عجیب مخالف ہوا چلی ایک ہفتہ بہت نازک فضا رہی مگر حضرت داتا صاحب حضور غوث اعظم حضور صاحب غریب نواز اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے صدقہ میں فقیر امام علیہ سنت کی کو فرمودہ طریقے پر قائم رہا اور مسلمانوں کو جلسہ جلوس میں نہایت امن سے رہنے کی تبلیغ بلیغ کی ایک ماہ کے بعد فضا کا رخ بدلا کہ اکثر لوگ موافق اور مخالفین نے بھی استقامت کی دعوت دی اور یہ کہلایا کہ پبلک کے جذبے نہ بہنا اور اپنے نسل و عام پر قائم رہنا اور ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے مگر اس نے سردار احمد نے کر دکھایا اب فضا بحمد اللہ اچھی ہے اس نادق دور میں سیدنا علی حضرت قدر سیر العزیز اور حضرت حجت الاسلام اور حضرت فضل شریعہ قدر اسرار ہوں کے فیض نے بڑی دستگیری فرمائے حضرت مفتی اعظم قبلہ کی خدمت کی برکت سے بہت نفع پہنچا رجسٹر نقول فتاوا دور لائل پور ارے میرے بھائی

اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے ہم کیا کریں اب یہ سب جواب دینے کا ہم اکٹھے آئے ہم سر اب سب نے اکٹھے ہو کر بائیس نکاتی پروگرام یعنی دستور بنایا بائیس نکاتی دستور بنایا پاکستان کا یہ دستور علماء نے بنا دیا آپ اسمبلی میں پیش کیا جائے ہوں انہوں نے لکھا بھی اعتراض کا جواب تو ہو گیا

یعنی لانت ایسی ہے کہ پاکستان کے نام پر شریعت خدا رسول ختم کیوں کہ ملک جو لا دین ہے ملا دین والا کیسے رہے کل جو میں نے شرح کیا نا اقبال اس نظم کی غضب ہے ابلیس کے نہیں جی ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام کیا اقبال نے کہا یعنی جتنے جناب لے کر یہ سارے ہیں نا سیاست والے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہے ابلیس کے اور ابلیس ان کے نام فرمان پیغام بھیج رہا ہے وہ پیغام آگے پھر سنا ہے لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیش میں ان ناریوں کو دائرے کو ہم سے نکال دے وہ فاقہ کسٹموں سے کر اب یہ سیاست دانوں سے کہہ رہا ہے برہمن کہہ رہا ہے ساڑھے پیر تے ملہ مدرسیاں آلے خنگام آلے ایک ہی بن گئے بامن کیوں آکھا ہے جی میں خطریاں دے بامن ہوں دنے بڑے مذہبی یہ میں بھئی ساڑھے بڑے مذہبی آخری ابلیس کہہ رہا سیاست دانوں وہ مسٹر جنا تھلے جڑے گل سنو ہے انتری دے تسی سارے دے میرے حرام پہ بے, بے دین کی جے ملا تو پیر بیچے دین والے ہوں انہوں بے دین بنا کا کی طریقہ ہے لا کر برہمنو کو سیاست کے پیچ میں کٹو انہوں تو ووٹ انج لائے زناری مذہب مذہبی لوگوں کو انہوں نے زناری کہا ہے زناریوں کو دائرے کوہانے پرانے مدرسے خان گاؤں جڑے وڑ کے بیٹھے نے انہاں دی گل لو جس لے الا دین سیاست تے ٹاؤن کے کتا خود بے دین بن جائے گا ہاں۔ بن گئے نا بے دین ہاں۔ ہو رہے ہیں کتھے ہم ایک ہیں ممبر پہ وہ کافر وہ کافر وہ کافر وہ کافر لکھیں گے سوالات کے ذریعے ان شاء اللہ جواب کریں گے ایک شریف جن کے ہیں ایک شریف ایک ہیں دستوری فتوی ایک ہیں اسلامی فتوی ایک ہیں پاکستانی فتوی جہاں ملا پڑھا رہا جتھے وہ بچے نو آخے گا ملا جی اس لیے جا بیٹھے گا ووٹا جتے اسمبلی جتے اس چکر چاہے گا دستور یہ سارے مسلمان ہوتے جی اصلا سارے لگ اخیر جی میں بھابی پیا پیا مولانا نو نو کہ تو کوئی عقیدہ نہیں ہے سیدھی سال کسمیا وا سارے سورا سوال کریں گے گے جواب دیں نہ دینے بڑا بھی آیا

تاریخ پاکستان کی آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں غیر منقسم ہندوستان کے بے شمار اکابر علماء کرام مشرق اعظم شریف ہوئے مفتی اعظم محدث اعظم پتہ نہیں محدث اعظم اتوں دے نے جنہوں یا اور پیر جماعت علی قدس اسرار بھی خاص طور پر مدعو کیے گئے اس دور میں پیر جماعت علی قدس رو کا حلقہ ارادت بہت زیادہ وسیع تھا تقریباً ڈیڑھ لاکھ مریدین تو صرف اس کانفرنس میں حاضر آئے تھے یقین بات دیگر علماء اکرام کی تقریر ہوتی رہی پیر جماعت علی کو دوسروں تقریر فرما رہا ہے تو کہ آپ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکل گیا کہ محمد علی جناب علی اللہ ہے اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء حاضرین میں اس پرچے میں گوئیاں شروع ہو گئی اور سارے لوگ اسٹیج سے کھسکنے لگے مگر کس کی مجال تھی کہ ان کو لکما دے سکے کیونکہ ان کے لاکھوں مریدین سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا اسی اسی وقت وقت یہ بات لوگ حضور مفتی اعظم اور اعظم کی بارگاہ پیش کرنے ان کی قیام گاہ تک پہنچے حضرت مفتی اعظم نے بلا خوف و خطر فرمایا ٹھیک ہے اگر شریعت کی باتوں کے بھی چل کر حضرت پیر صاحب جی نے مرد سے لیا جائے اگر ہنگامہ ہوگا ہوگا سب جائے گا چنانچہ جی دونوں اسٹیج پر پہنچے کیا کہ حضور نے جو فرمایا ہے کہ جناب جی، تو یہ آپ کی تحقیق ہے یا کسی نے آپ کو بتایا ہے حضرت موصوف نے فرمایا نہیں یہ جی، میرا اپنی تحقیق نہیں ہے بعض لوگوں نے مجھے بتا, مجھ سے بتایا ہے کیا لوگ اسی لیے بھاگ رہے تھے جماعت علی شاہ صاحب نے کیا کیا اس کے واسطے تھا جڑا میں کہہ کھڑا تھا دونوں حضرات نے کہا کہ جس نے بتایا سراسر غلط بتایا ہے کیونکہ وہ شیعہ بہرا ہے وہ بورے بورے نے خانی یہ بہرا ہے لہذا کسی طرح اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں تو وہ فرمایا مائک قریب کرو پھر فرمایا سارے خطبہ اور سارے علماء اور سارے حاضرین سنے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے کہہ دیا کہ محمد علی جناب ولی اللہ ہے وہ ہرگز ولی اللہ نہیں ہے میں توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی توبہ میں استغفار کرو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر خود بھی کلمہ پڑھا اور سب سے پڑھوایا ڈنڈا ایک پروپ ایک ونڈا ہاں، ونڈا پیسہ سٹی ہے گنڈا کیتی ہے جا نہیں بندہ ڈنڈے خود کنجر کا کے سکتا چل میرے نال سمجھ آئی کہ نہیں جڑا ایسے سردی چڑی کھڑی ہے نا یہ یہ حضور دے دے جوڑے پاک صدقہ اظہار جو ہونا ہے وہ حق حق جانا بازار جیڑی گی اللہ گیا ٹھیک ہے

ہوں دسو بھی مولوی ساڈے کاٹے کو مولبی بھی اصل ساڈے نال سڈ سارے بزرگ نے مولبی نال تو سارے کنجر نے سارے سور یہاں سمجھ لگی الگ سارے بزرگ تو سارے نور سڈ جو بندے نے چھیڑی دے چھوک پندر دے بچے انہوں نے آجو اللہ حضرت کی کلو چھان لیا جا آجو چھان لیا جا یہ اخرام دے جدہ اللہ حضرت نال چھڑ دے نے لیکن میں جو ہے نا دے گاند نپی بیٹھا نا میرا گلہ ٹھیک ہو جائے پھر ٹھیک ہو جائے تو پھر آما میں پھر ایسا پھر آوانگا دیو بندی بولن جو گل رہے ہیں جی آ گیا ایک پھر آ گیا دس سوال لکھے نے تین مہینے ہو گئے کراچی تک پورے ملک ہندوستان جی تک پہنچے کسی طریقے دیتے نے کچھ ہو گیا کل اتو باندر انہیں میرے لکھ بھیجا بھیجیا ایک ہے بلال آصف امبالوی صاحب تو استاد ہے انہوں نے میرے جواب لکھ لیا میں کیوں نو آج ہاں۔ میں کیوں نو آج جواب دے جواب ایک سوال جڑا ایک سوال او دا بھی جواب لکھ کے کی دتا سو منطقی بحثوں میں الجھا کر اور حضرت اتنے بڑے عالم اتنے بڑے تابندہ ستارے کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دیکھو ہاں جی کیسے کفر بنتا ہے فلان ہے دیکھو تمہارے وہ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے کہا یہ کفر نہیں بنتا ہاں جی کتاب کا حوالہ ڈول کا پول تیری بھن کا پول میں کیا ڈول کا پول جڑا تو تھوڑا وہ رتب والی ہے جڑا بیٹھا ہے دیوبندی جواب سوال نے جتنے ایک سوال سمجھ کے نہیں سوال نہیں سمجھ آنے ہکا جان جب کہنا دینا

پھر بعد مضبوطی پوری وہ نظر نہیں کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی آ کے رہ گیا وہ جڑا نہیں رہتا کسی تھان سے بھی جتنے کہہ دیتا سو گل ٹھوک دیتی سو پیرا کل ٹھوک دیتا سو بس ٹھوک دیتا پھر پٹن والی گل کھولی اے اس بندے دی عظمت ہے اور اسا اسے بنا دے اسی کو امام اہل سنت مانتے ہیں اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب نو مولانا اشمت علی خان صاحب کے سامنے کسی چاہ کے امام اہل سنت آپ نے فرمایا اچھا آپ تو بھائی ہر کوئی امام اہل سنت بننا شروع ہو گیا ہر کوئی اور محدود سے کچوچ بھی نے نماز کیا پڑھی دو بندی نے مگر مولانا اشمت علی خان صاحب نے کفر تو فتح بغیر انگل سے نماز بھی پڑھی

ہوں جی آل استبداد یہ آل استبداد ہے تو اردو نظم ہے نا یہ بغیر لغت جڈا مرضی ہندوستان اے پاکستان تو آل بٹھا لے یہ بغیر لغت تو حل نہیں کر سکتے لفظ ہاتھ جوڑی کھڑے پتہ نہیں کتوں بابا کڈی لوں گا ایسے ایسے مانا خیز اشعار بناونے ہیں پھر وہ جو صحیح انہوں سمجھا سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے پتر پا کے سمجھا گئے ہیں مولا مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب اگر وہ شرح نہ کرتے واقعی یہ سمجھ نہیں سے ہوں گے کیونکہ وہ غیر بات تو انہوں نے اپنے کو جی کو سنے ہونے مطلب انہوں نے دسے ہونے جتے اڑتے ہونے نے تو ابے جی کو پوچھ لیتے ہونے نہیں نہیں اس کا پیرا ویکو کن کن چوکی داری کن کن چیزوں پر کی ہے اس نے آسمانی کن کن چیزوں کی کی ہے وہ بات تمیز پسو آر کا بچہ ہے کنے بچا نہیں اسلام سب سے پہلے اسلام میرا آل سنت و جماعت کا مذہب پھر فقہ انفی سمجھ لگی جائے جی؟ اینا تین چیزیں جو اس بندے نے خراب مجال اینا تین چیزیں جو کسے شاید اس بندے وہ درال بند نہ کیتی ہوئے جیڑی کسے لانتی نے دندر کیتی ہوئے اسلام کسی رکھنا اندازی کی کوشش کیتی ہے آپ نے اتنے جب مذہب اہل سنت کی تا جب فکر انفی کی تھی کتے کی جیتا ہے کہ انفی کا دفاع کرتا رہا ہے مذہب اہل سنت اور اسلام میں جڑا مرتا مطلب رہا ہے

سارے کیونکہ اسلامی وغیرہ بغیر وہ ستائیس دن حوالہ ہیں اس بعد میں ہاں، سے گل یہ پیپر لینا ہے تعلیم چ رکھاوٹ ہے

پھر وچوں مطلب لڑکے ہوتے ہیں انہاں آخیا کہ استاد صاحب بالکل تسی صحیح کہہ رہے ہیں تین دن اسا اسلامیت پڑھنے چھ دن اسا انگلش پڑھنے جڑی رب رسول اللہ یہ ترہ دن جڑی خرید اللہ یہ چھ دن ستر دن ہاں کوئی گل دیکھیا میں تانوں کیا کہی کہ مشن دو ہے او جڑی عیسائی بنان دا پہلے ہوندے سن مشنری سکول ہاں جی۔

دوسرا ایسی عیسائی نہ بن بن کافر ہو جان مرتا ایک سی کسی مذہب میں داخل کرنا عیسائی مذہب میں داخل کرنا ایک کا اسلام سے نکالنا جیڑا انہاں سور دے دے بچیاں سکول سن وہ عیسائی بناون والے جے اندر عبادت کراوندے سن عیسائی سارا کچھ جویں او پادری کردے نے اسی طرح کراوندے سن او مشن انہاں دا ناکام سی کامیاب سی مشن اے سکول جڑے کلمے پڑھن والے دیندے نے کہ تسی آپ کھولو تے آپ چلاؤ یہ ہے اسلام تو کڈن دا ہے اے بھی مشن ہے او بھی مشن اے دے نال اس کے ساتھ بنتا ہے عیسائی یہودی اس کے ساتھ بنتا ہے مرتد نہ عیسائی نہ یہودی نہ مسلم وہ ایک بہن چودہ اور جنس بن جاتا ہے وہ زرداری تے گنجا تے یہ جنس سمجھ گئے

کے دلیا اے دس بھی مسٹر جنا جڑا امام اعظم ابو حنیفہ تے امام نہیں مسٹر جنا قائد اعظم کیوں ہے قائد اعظم تے امام اچ کی فرق ہے نمبر ایک نمبر دو مسٹر جنا تے دستور اچ بریلوی مسلمان ہے شریعت رسول تے نزدیک شرک مشرک ہے دلیا مسٹر جنا نو رسول بنائی کھڑا ہے اون دے دستور نو شریعت بنائی کھڑا ہے حال مشرک نہیں بننا ہے ایک بندہ جی کام کر